امریکہ کل تک جس زہر سے تو میری قوم کو ڈس رہا تھا اس زہر کا مقابلہ ہمارے پاس نہیں تھا مجھ جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ اپنے پھٹے ہوئے دامن پھیلا کے مسلمانوں کو اپنی اصلیت کی طرف مدینہ کی طرف بلا رہے تھے مگر تیرا پھندا بڑا سخت تھا تو نے ہم پہ ہالی ووڈ کے کلچر کو مسلط کیا میری مسلمان ماں بہن بیٹی کے سر سے دپٹا اتارا اور اسے ڈانسر بنا کے کھڑا کیا تو نے ہمارے ملکوں کی سیاست پہ قبضہ کیا جو تیری بات مانے وہی سب سے بڑا جمہوریہ جو تیرے سامنے سجدہ کرے وہی سب سے بڑا لیڈر تو نے ہم پہ وہ لوگ بٹھائے جن کی طاقت اپنوں کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پرویز مشرف میں تیرے قدموں کی خاک بھی سر پہ رکھتا اگر تو وردی پہن کے امریکہ کو للکارتا مگر تیری وردی تو اپنے مظلوم مسلمانوں پہ ڈنڈے برسانے کے کام آ رہی ہے تو فو ایسی طاقت پر تو ایسی وردی پر تو ایسے ڈنڈے پہ جو صرف اپنوں کے خلاف چلتا ہے تو انڈیا کو للکارتا میں تجھے سلام کہتا تو امریکہ کو للکارتا میں تجھے سلام کہتا تو للکارتا ہے تو نمازیوں کو للکارتا ہے داڑی والوں کو للکارتا ہے پگڑی والوں کو للکارتا ہے مگر یاد رکھنا نہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکا ہے نہ انشاءاللہ تو بگاڑ سکے گا